من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله الله إيمانكم إن بالناس لروف رحيم <coughs> ہمارا سلسلہ خلاصہ قرآن خطبات اس کا آج تیسرا خطبہ ہے جس میں ہر نصف پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے گوشت گزار کرنا ہے آج دوسرے پارے کا پہلا نصف اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا اس نصف پارے میں بنیادی طور پر جو مسائل آئے ہیں وہ ایک تو ہے ناسخ منسوخ کے تحت جس ناسخ منسوخ کا پہلے پارے کے دوسرے نصف میں ذکر ہو چکا ہے اس کی مثالیں اس پارے کے اندر موجود ہیں دوسرے پارے کے اندر دوسرا اس پارے کے اندر اہم مسئلہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا اور مصیبتوں پریشانیوں کے اوپر صبر کرنا اس کا بھی اسی نصف پارے میں ذکر تیسری چیز رمضان المبارک کے اہم ترین مسائل بھی اسی دوسرے پارے کے پہلے نصف میں اسی طرح حج کے بعض مسائل بھی اسی دوسرے پارے کے پہلے نصف کے اندر موجود ہیں اللہ و مطالعہ نے ان آیات کے اندر حلال حرام کے حوالے سے بھی بعض مسائل بیان فرمائے یقیناً ان سب مسائل کے اوپر اس مختصر وقت میں بات نہیں ہو سکتی میں بنیادی طور پر اس حصے میں جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ ہے ناسخ منسوخ اور اس کی مثالیں اس حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا ناسک منسوخ کا معنی یہ ہوتا ہے پہلے شریعت کے اندر ایک حکم دیا گیا تھا کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و اس کو منسوخ کرتے جس پہلے حکم کو منسوخ کیا جاتا ہے اس کو منسوخ اور جو اس کو منسوخ کرنے والی آیات ہوتی ہیں ان کو ناسک کہتے ہیں پہلے پارے کے دوسرے نصب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ہم اگر کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں تو یقیناً ہم اس سے بہتر حکم نادر فرما دیتے ہیں اس لیے اللہ تبارک مطالعہ حقیقی حکمتیں جاننے والے ہیں اور اللہ تبارک مطالعہ نے شریعت محمدی میں یہ مسئلہ بیان فرما کے امت محمدیہ کا ایک بہت بڑا امتحان لیا آپ ذرا اسے اس تناظر میں دیکھیں کہ ایک حکم وقت کا پیغمبر وہ حکم دیتا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پیغمبر کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ میں ہر حکم اللہ کے حکم سے دیتا ہوں پھر مہینہ چھ مہینے سال دو سال گزرتے ہیں وہی اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں نے جو پہلے حکم دیا تھا وہ اب منسوخ ہو گیا ہے اب تم نے وہ نہیں کرنا اب یہ کرنا ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہے اور جو پیغمبر پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا امتحان شریعت کا کوئی بھی مسئلہ جو آدمی سمجھ لیتا ہے نا کہ میں یہ کام شریعت کا کر رہا ہوں اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ میں عام کہہ رہا ہوں یعنی بعض لوگ بعض ایسے کاموں کو شریعت کا حصہ سمجھ لیتے ہیں جو حقیقت میں شریعت ہے نہیں اب اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ کام چھوڑ دیں یہ شریعت نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اسے شریعت سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے میں ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی مثالیں ہیں یہ جو ہم تیجا کرتے ہیں ساتا کرتے ہیں چارشمہ کرتے ہیں یار بھی دیتے ہیں یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر شامل نہیں ہیں لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اسے شریعت سمجھتے ہیں اب اگر ہم انہیں یہ کہیں کہ ان کو چھوڑ دیں وہ کہتے ہیں یار میں شریعت کا یہ کام چھوڑ نہیں سکتا حالانکہ وہ شریعت ہے نہیں وجہ کیا ہے کہ شریعت سمجھ کر دین سمجھ کر جو کام شروع کیا جائے اس کا چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن دین اسلام میں یہ مسئلہ موجود ہے اور پیرمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے اس میں بہت بڑا امتحان تھا میتھ رسول یہ جو ہم پہلے ایک حکم دیتے ہیں پھر اس کی جگہ پر دوسرا حکم نازل کر دیتے ہیں یہ ہم کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ بھی تو ہونی چاہیے اللہ تبارک بطالہ حکم الحاکمین ہے اللہ تبارک مطالعہ سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے اللہ تبارک مطالعہ نے پہلے ہی حکم جو ہے دوسری طرح کا کیوں نہیں دے دیا اللہ تبارک مطالعہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم بعض چیزیں منسوخ کر دیتے ہیں اس کی جگہ پر نیا حکم نازل کر دیتے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے میں یتبی الرسول کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے ہے کہ نہیں یہ امتحان یہ چیز ہے اور آج بہت سارے لوگ جو بہت سارے کام شریعت سمجھ کر کرتے ہیں اور وہ شریعت نہیں ہے ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ جب اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے آ جاتی ہے وہ اپنی نام نہاد بنائی ہوئی شریعت کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے جو چھوڑ دیں گے وہ حقیقت میں اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جائیں گے اور جو نہیں چھوڑیں گے وہ حقیقت میں امتحان کے اندر کامیاب نہیں یہ ہے وہ ناسک منسوخ ناسک منسوخ کے بہت ساری اس کی مثالیں ہیں لیکن میں وہ مثالیں آپ کو دوں گا جو اسی دوسرے پارے کے پہلے حصے کے اندر موجود ہیں ان میں سے بہت بڑی مثال تحویل قبلہ کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے میں نہیں پہنچے تھے مکے میں تھے معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ نمازیں فرض کر دی گئی اور قبلہ جو ہے قبلہ بیت المقدس قرار دے دیا گیا اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں مکے میں رہ کر بیت اللہ وہاں موجود ہے اللہ نے امتحان لے لیا دیکھتے ہیں کہ یہ میری بات مانتے ہیں یا اپنی مرضی کرتے ہیں ابراہیمی کی بلا بیت اللہ وہاں موجود ہے اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ وہ دور ہے لیکن اللہ نے حکم دیا فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع ہو گئے لیکن مکے شہر کے اندر یہ سہولت موجود تھی کہ وہاں ایسی جگہ موجود تھی کہ اگر اس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے تو وہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ بھی سامنے آ جاتا تھا بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا تھا مثال کے طور پر اس گجرا والا کے اندر ہم کسی شخص کو کہیں کہ آپ نے لاہور کی طرف رخ کر کے یہ کام کرنا ہے جب وہ لاہور کی طرف رخ کرتا ہے نا تو کاموں کی جو ہے اس کی طرف رخ خود بہت ہی ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کوئی شخص مرید کے کے اندر موجود ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ تو نے لاہور کی طرف رخ کر کے یہ کام کرنا ہے اب اگر وہ لاہور کی طرف رخ کر کے کام کرے گا تو کاموں کی طرف اس کا رخ نہیں ہو سکتا یہ میں نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے مکے اور مدینے کی مثال یہی مکے شہر کے اندر اگر کوئی شخص بیت المقدس کی طرف رخ کرتا تو بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہو سکتا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھتے ایسی جگہ پر کھڑے ہو جاتے جہاں سب نے بیت اللہ بھی آ جاتا بیت المقدس بھی آ جاتا ایک ہی رخ میں دونوں ہو جاتے لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو اس کی صورت یہ تھی کہ جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے آپ کی پشت مبارک بیت اللہ کی طرف ہو جاتی بیت اللہ کی طرف رخ کرتے تو آپ کی پشت مبارک بیت المقدس کی طرف رخ ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ کاش کاش اللہ تبارک بتانا ہمارا قبلہ بیت اللہ کر دے لیکن بڑی اس کے اندر غریب بات ہے کہ شریعت اللہ کے فرامین کا نام کسی کی مرضی جو ہے وہ شریعت نہیں ہوتی ہاں کسی پیغمبر کی مرضی ہی کیوں نہ ہو یعنی مدینے جاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لے لیکن جب تک اللہ تبارک مطالعہ نے حکم نہیں دیا بیت اللہ کی طرف منہ کیا نہیں چاہنے کے باوجود کیونکہ پیغمبر جو ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلتا کوئی بھی شریعت کا حکم اپنی مرضی سے نافذ نہیں کرتا بڑا مشہور مسئلہ آگے چل کر اٹھائیسویں پارک کے بارے میں آئے گا بہار کا مسئلہ اس مسئلے میں جب ایک بوڑھی عورت نے آ کر اپنا مسئلہ پیش کیا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے کوئی حل پیش کریں میرے قامت نے مجھے ماں کہہ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی اللہ تبارک مطالعہ کا اس بارے میں مجھے کوئی حکم نازل نہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا میں کیسے بتا سکتا ہوں یہاں بھی جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے لیکن آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی نہیں کیوں کہ حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے چنانچہ وقت گزرتا گیا مدینے پہنچنے کے چند ماہ بعد اللہ تبارک مطالعہ نے قرآن مجید کی یہ آیات نازل فرما دی اور ابتدا جو ہے کس طرح کی فرمایا کہ سیقول الصفہاء من الناس ما واللہم ان قبلتہم اللتی کانو علیہ ان قریب یہ بے خوب لوگ صفحہ بیوقوف لوگوں کو کہا جاتا ہے نہ سمجھ نہ آدان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قریب یہ بیوقوف کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے یہ اصل میں تناظر وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ پچھلا پارا جو ہے پہلا تقریباً ایک تہائی حصے سے بھی زیادہ حصہ بنی اسرائیل کے بارے میں اور یہ دوسرا پارا جو ہے اس کی ابتدا بھی بنی اسرائیل کے بارے میں ہے تو تحویل قبلہ لیکن یہ تحویل قبلہ بھی اس کے اندر ابتدا انہی بے کو کی ہوئی ہے جو بنی اسرائیل یہودی کیونکہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا اور یہودی یہ سمجھتے تھے خوش ہوتے تھے چلو کچھ بات تو ہے نا یہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ آپ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا اٹھا کر یہ دعائیں کرتے ہیں اس انتظار میں ہیں کہ آپ کا قبلہ جو ہے تبدیل کر دیا جائے فلا کر اے اللہ کے پرندر ہم آپ کا قبلہ ان قریب وہ کر دیں گے جو آپ پسند کرتے ہیں تو یہ آیات نازل ہو گئی اب یہ کتنا بڑا امتحان ہے یہودیوں نے تو تانے دینے شروع کر دیے کہنے لگے یہ اچھا پیغمبر نمبر ہے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے اس کو اگر اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے تو پھر یہ باتیں بار بار تبدیل کرنا کس کا کیا مقصد ہے اللہ تبارک مطالعہ نے اس ساری باتوں کے سامنے رکھ کر یہ آیات جو نازل کی ہیں تقریباً دو رقو اس بارے میں نازل فرمائے ہیں فرمایا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ میں یہ طبی رسول کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے چنانچہ صحابہ رضوان اللہ یعنی مجمعین نے تو پھر ایسے پیروی کی ایسے پیروی کی کہ حکم نازل ہونے کے بعد پہلی نماز آئی پہلی نماز ہی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی لیکن ابھی سارے مدینے کے اندر یہ خبر نہیں پہنچی مدینے کے اندر مسجد نبوی کے علاوہ اور بھی مساجد تھیں کے علاقے میں رستے میں بھی مسجد تھی ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی وہ نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا راستے میں اس کو ایک مسجد کے پاس سے گزر ہوا دیکھا کہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس گزرنے والے شخص نے بلند آباد کے ساتھ کہا کہ تم لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی آپ دیکھیے اتباع کسے کہتے ہیں صحابہ رضوان اللہ مجمعین کا عمل اتباع ایک ایسا اسوا اور نمونہ ہے کہ دنیا کی کسی قوم نے اس کی مثال نہیں صحابہ نے کیا کیا جو وہاں نماز پڑھ رہے یہ انتظار نہیں کیا چلو یہ نماز جو ہے ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ لیں بعد میں تصدیق کریں گے آئندہ نمازیں جو ہے بیت اللہ کی طرف کر کے پڑھ لیں لیکن جب ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے انہوں نے انتظار نہیں کیا نماز کے اندر ہی انہوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا بیت المقدس سے پھیر لیا سب سے پہلی سخت جو تھی سب سے آخر والی ہو گئی سب سے آخر والی صف پہلی صف ہو گئی ایمان جو ہے بیت اللہ کی طرف آ گیا آج بھی وہ مسجد مدینے میں موجود ہے مسجد قبلا ایک ہی نماز جو ہے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑی ہے یہ قیامت تک مسجد موجود رہے گی یا نشانی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اتباع کس طرح انہوں نے پیروی کی ہم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس میں کو بیان کرتے ہیں ہم مثالیں دیتے ہیں کہ صحابہ نے کیسے اتباع کی کیسے پیروی کی لیکن کیا وہ پیروی اور اتباع ہم پر لاگو نہیں ہوتی کیا ہم اس بات پر غور نہیں کر سکتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس بات کی تحقیق کریں جستجو کریں درست بات کی تلاش کرے درائل کی دنیا میں آئے تقلید کی دنیا کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے کہ اللہ کے رسول کی اتباع چھوڑ کر کسی دوسرے کی تکلیف کرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہمیں دلی محبت ہے پیار ہے تو پھر ان کا نمونہ ہمارے لیے نمونہ ہے جس طرح انہوں نے اتباع کی ہے اس طرح ہم بھی اتباع کر کے دکھا انہوں نے تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی آئندہ پاروں میں جا کر آئے گا ان شاء اللہ تفصیل تو وہاں آئے گی اگر ہزاروں لاکھوں کا دنیاوی نقصان بھی انہیں اٹھانا پڑا ہے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں اٹھا لیا شراب کی حرمت کا واقعہ کس کو علم نہیں اور وہ لوگ جن کے پاس شراب کے کاروبار کے اندر مٹکو شراب موجود تھی جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے تو علماء کی زبان سے آپ کیا سنتے ہیں کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں ہر طرف شراب ہی شراب لوگوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے جس نے پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا پینے کے لیے اس نے لب کے ساتھ نہیں لگایا زمین پر پٹک دیا اتباع تو یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں ترموں و کنار کا نقصان کر لیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روزانی نہیں کی کیونکہ ایک چیز اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے حرام ہو گئی ہے تو پھر ایمان لانے والے کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی بھی دل کے اندر کوئی نرمی رکھے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں چند یتیم بچے پرورش پا رہے ہیں یتیم بچوں کی جو وراثت تھی جداد تھی پیسے ان کو میں نے کاروبار میں لگایا ہوا ہے ان پیسوں کی میں نے شراب خریدی ہوئی تھی تجارت کے لیے اے اللہ کے رسول یتیم بچوں کا مال ہے کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں وہ فروخت کر لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے اس کا خریدنا اس کو فروخت کرنا بھی حرام فرمایا کہ چاہے وہ یتیم کا مال ہے یا غیر کا اللہ کی طرف سے نہ اس کو استعمال کرنا جائز ہے نہ اس کو بیچنا خریدنا جائز گرا دیے گئے ختم کر دیا گیا یہ ہے اس کی بات اسی طرح کی ایک دو مسائل ناسک منسوخ کے اور اسی اس بارے میں آتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رمضان کے مسائل میں سے ہے ہمیں تو بعض چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیسے کیسے ماحول میں کس کس طرح اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہمارے جو آج کے روزے ہیں جس طرح کی سہولیات ہیں ہمارے لیے وہ روزے رکھنے تو مشکل نہیں ہے لیکن شاید آپ لوگ یہ جانتے ہیں جنہیں یعنی پرانے مجید کے اندر یہ بات ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے مجید کے اندر ارشاد فرمایا کیا حکم ہے اس میں ابتدا میں جب روزے فرض کیے گئے حکم یہ تھا کہ پورا رمضان دن ہو یا رات کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا اور دوسرا حکم کیا تھا کہ مغرب کے بعد جب روزہ کھولنا ہے سونے سے پہلے پہلے جو کچھ کھا لیا کھا لیا جب ایک آدمی عشاء کے بعد سو جائے گا پھر دوسرے دن مغرب تک کوئی چیز نہیں کھا یعنی یہ سمجھ لیں کہ ابتدا میں روزہ جو تھا وہ بائیس بائیس تیئیس تیئیس گھنٹوں کا روزہ تھا اور مدینے اور مکے کی گرمی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کس قدر شدید گرمی ہوتی ہے اس ماحول کے اندر ابتدا میں جو روزے تھے وہ بائیس بائیس تیئیس تیئیس گھنٹوں کے روزے ہوتے تھے اور سارا مہینہ یہ حکم تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا یہ ناسک منسوخ کی بات ہے پھر اللہ تبارک مطالعہ نے امت کے اوپر رحم رحمت فرمائی جب ایک صحابی جو ہے شام کو گارا ہے غربت تھی گھر آ کر بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے اس نے کہا کوئی چیز نہیں ہے میں ہم سایوں سے پتا کرتی ہوں وہ پتا کرنے کے لیے چلی گئی لیکن ان کے آنے تک وہ شخص جو تھے وہ سو گئے سیابی سو گئے اب حکم یہ تھا کہ سونے سے پہلے پہلے جو کھانا ہے کھانا ہے سو جائے جو اس کے بعد پھر دوسرے دن مگر اب تک کوئی چیز نہیں کھاتا اسی طرح پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا دوسرے دن دوپہر کے وقت نقاہت کمزوری کی بنا پر وہ شخص جو ہے صحابی جو ہے وہ گر کر بھی ہوش ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حکم نہیں دیا کہ کیا چلو اس طرح کر لو وہی کا انتظار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پھر کیا آیا فکلو وشرابو حتہ یا سب جگہ الخیت الب یدو من الخیت السبدی من الفجر فرمایا کہ پہلے یہ حکم تھا کہ جب آدمی سو جائے اس کے بعد کوئی چیز نہیں کھا سکتا دوسرے دن مغرب تک اب اللہ کی طرف سے تمہیں اجازت دے دی گئی ہے صبح سادت تک تم کھا پی سکتے صبح سادت تک صبح کی اذانوں تک تم کھا پی سکتے یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اللہ کا ہم پر کتنا احسان ہے آج ہمارے لیے یہ رونے جو ہیں یہ مشکل ہو جاتے لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تنقید کرنے والے یہود و نصارہ تنقید کرتے تھے کہ یہ کیسا پیغمبر تھا آج کچھ کہتا ہے کل کچھ کہتا ہے بتائے دل فرق دل فرق میں یہاں ممبر پر ایک مسئلہ بیان کروں نا تو دوسرے جمعے آ کر میں یہ کہوں کہ مجھ سے غلطی لگی ہے یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے تو آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے انہوں نے کئی قسم کی باتیں کر دی بھائی یہ اتنی اہلیت نہیں ہے تو ممبر پر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت سو باتیں سننا پڑتی ہے لیکن میں نہ تین میں نہ تیرہ میں میں تو کسی کھاتے میں اگر وقت کا پیغمبر جو ہے وہ کہ اللہ کا حکم پہلے یہ تھا اب یہ ہے تو پھر مخالفین تو نہیں چھوڑتے مخالفین کہتے اچھا پیغمبر ہے آج کچھ کہتا ہے کہتا ہے اللہ نے آج یہ کہا دوسرے دن کہتا ہے یہ کہا یہ کیسا پیغمبر ہے یہ جو ناسخ منسوخ کا مسئلہ قرآن مجید کے اندر پہلے پارے کے دوسرے حصے میں اس کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے پارے کے پہلے رشت کے اندر اس کی یہ مثالیں جو آئی ہیں تحویل قبلہ اور رمضان کے بعد مسائل یہ اس بات کی اطلاع ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کا امتحان دیا میتبیر رسول ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو فرشتہ آ رہا ہے آ کر بتا رہا ہے ایمان لانے والے جو ہیں وہ پیغمبر کی صداقت اور اس کی سچائی پر ایمان لا رہے ہیں کہ جو پیغمبر کی زبان کے ذریعے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہم نے اس کے اوپر عمل کر اور صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے عمل کر کے دکھایا آج جو ہے بی معاملات کے اندر حلال حرام کے بہت سارے معاملات اور بعض ایسے معاملات جن کو شریعت سمجھ لیا گیا ہے شریعت نہیں ہے ان کو لوگ نہیں چھوڑتے بات وہی کرتے یار ہمارا باپ بھی اسی طرح کرتا تھا ہمارا دادا بھی اسی طرح کرتا تھا خاندانی طور پر ہم یہ کرتے ہیں ساتا تیجا اسما کراتے آئے ہیں آج برادری کیا کہے گی برادری کہے گی کہ اب یہ اتنے مر گئے کہ باپ مر گیا ہے تو انہوں نے تیجا بھی نہیں کیا ساتا نے کیا چارشما نہیں کیا ہم برادری کے تانے نہیں سن سکتے یہ برادری کے تانوں پر بات آ جاتی ہے لیکن کیا دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے قریبی رشتہ دار کوئی نہیں فوت ہوا قریبی رشتہ دار فوت ہوئے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ وہ فوت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آپ کے موجودگی میں فوت ہوئی کیا حدیث کوئی ایک ایک حدیث حدیث صرف کوئی ایسی دکھا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی اپنی بیٹی اپنے بچوں یا کسی اور قریبی رشتے دار کا تیجا کیا ہو ساتا کیا ہو چالیسواں کیا ہو یا اس طرح کی کوئی رسم کی ہو کیسے ہم مسلمان ہیں کیسا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم شریعت پر عمل کرنے والے ہیں جب یہ بات سامنے آ جاتی ہے ہمارے بھائی جو یہ بیان کرتے ہیں آپ ان سے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ درخواست کریں کہ آپ ہمیں یہ درخت دیتے ہیں یہ کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اس کی دلیل دے دیں اگر وہ آپ کو دلیل پیش کر دیں اللہ کی کتاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ اس کے اوپر ضرور عمل کریں لیکن اگر وہ اللہ کی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیل پیش نہیں کرتے تو پھر آپ کو اللہ کی طرف اللہ کے رسول کی طرف لوٹ آنا چاہیے اور یہ کام جو ہے یہ چھوڑ دینے چاہیے اپنی اطلاع کر دینی چاہیے یہی سبق منسوخ کے اندر ہے کہ کون میت رسول رسول کی پیار بھی کون کرتا ہے یہ ہم نے دیکھا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک بطالہ ہمیں صحیح سے کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توقع کتاب